حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ طلوع ہونے سے پہلے کسی چیز کا مول کرنے سے اور دودھ دیتا جانور ذبح کرنے سے منع فرمایا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار دو سو چھ